یہ دعا صبح و شام تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی اللہ عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت یا اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرمائیے یا اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت عطا فرمائیے یا اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت عطا فرمائیے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں